الباب الخامس والثلاثون ومئة باب استحباب السلام إذا دخل بيته اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا مستحب ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ بركة طيبة اللہ تعالی نے فرمایا جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے نفسوں یعنی گھر والوں کو سلام کرو یہ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے بیٹے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے